ہاتھ آسمان میں سارا یورولا جائے لیکن ان کی صدارت میں ان کی سچائی میں ان کی عدارت میں سب سے یہ مسجد زیادہ افضل ہے یہ دس گراہ ہے نا اس کو اس قابل بنانا ہے کہ یہ افطار ہو جائے مسجد ساڑھے میں نو بجے ہوتا ہوں ریاد یہ مسجد زیادہ افطار ہے کیوں اس کا فرش پاس ہے اس میں گناہ ذائقے ہیں اس کے خالق بہت ندیش قسم کے ہیں اس لیے یہی رجال اتنا آدمی تو بہت ہے آج کی دنیا میں کتنے تو آپ تو مسلمانوں کو رکھوا رہے اس مسجد کے ایک درگاہ کے ایک ادارے کے آدمیوں کی خصوصیت سوائے باقی کے کچھ چاہتے نہیں یہ تو خطر میں سے بات ہے کیا خاصیت اب ایسا پڑھ کی خاصیت کیا ہے تکلم اس لیے پریف نے لکھا ہے شان نسل تو اس نجے میں مبادلہ کریں ضلع کا استعمال لیکن مبری نے لکھا ہے پارٹی نے الم نہیں المقالب کی روح و جسم کی عقید علم و عمل کی اخلاق کی ظاہر کی باطن کی اندر کی باہر کی اور وہ صرف مسجد کی حد تک نہیں ساری پارٹی کو لے کر مدینے کا ہر محلہ ہر محلے کی ہر گلی ہر گلی کا ہر گھر ہر گھر کا ہر وقت یہ ہے خصوصیات کہا تھا مدس یہ جو نام رکھواتے ہیں کوئی مسجد کا نام رکھواتا ہے کوئی مدرسے کا نام رکھواتا ہے کہہ دیا مدرسے کا نام تو وادی مقدس ہے کہ پاکستان فصلہ پر ملے بنا تت و جہازی مذہب تدالی نسخہ پورے اسلام کو پوری شریعت کو پورے دین کو تعمیر سے تاخیر کیا سنا گیا ہے آپ نے شیف کباب کی ہے شامی کباب کی ہے شاہی ٹکڑے کی ہے بریانی بھی ہے سادہ چاول بھی ہے سردی بھی ہے گنا بھی ہے مچھلی بھی ہے تنگیت بھی ہے میٹھا بھی ہے پتلا بھی ہے ہرا بھی آج کی بات کرتا ہے اس سے سرکار کی ڈشیں الحمد للہ کے لیے شما جو آج بدلاس کر اس سمان کے پیچھے اس میں سب سے پہلے یہاں سے سبق شروع ہوگا اور کس کی طرف سے ہے لائے گے تھا کتاب والا تھا پہلے اس کو تو جانا کہ کیسے آئے یہاں کہاں سے آئے کہاں سے میرے کیسا ہے سیکھنے کے لیے کیا سیکھو گے دعا ہزار کیا پہلے سليمان سمع استماع من فتاه ها هذا من باب हमारा होश हो जाओ इस्तेमाल का तर्जुमा मैं कान तो कान है ही तो समय है تمام آنکھیں بھی کام ہو جائے جوان بھی کام ہو جائے ہلکے بھی کام ہو جائے اس سوائے کام اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں وہ نہیں ہیڈ فون لگا کے موبائل سے سنو میچ ہو رہا ہے اگر اچھا، تمہارا خراب فون جانتا ہوں میں تم جیتتے تم جیت چاہے بن کے بیٹھو ہم نے پکڑا ہے کو اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے ماں باپ کو دھوکا سر کو دھوکہ یہ تو خود ہی اپنے آپ سے پورا مار رہے ہیں اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور بہت دافع آپ نے کیسے کے نام دیں گے جیو کا کوئی گنجائش نہیں ان چار دیواروں میں درساؤں میں دینی اداروں میں یہ مطلوب ہے یہ غیر مطلوب غلام حدیث اللہ کے راتوں نبی کے راستے سے کھیلوانے جیسے کہ نبیوں کی تربیت براہ راست اللہ کرتے کر کہ نبی امتوں کی تربیت کر اس لیے نبی کی تربیت کر رہے ہیں تمام بہت دل کبھی ابھی نے کیا پوچھا سیدھے آدمی کیا ہے اللہ کبھی نہیں کر وہ بولا تھا امت کو تم جس گروہ کو دیکھ رہے کا ڈنڈا ہے اس کی حکومت اس کی دولت اس کی فوج اس کے کاروبار سب ڈنڈا ہے بے جان اصل ہمارا حکم ہے بے جان کو جاندار بنانا ہم جانتے ہیں اور جاندار کو بے جان کرنا ہم جانتے ہیں ہم کو ہم کو سمجھو ہم کو پہچانو ہم کون ہے اس لیے بول کھل گیا تھا اس کا پارلیمنٹ میں ساڑھے سر سی سنگ سے نکالیں گے اور آیا سب سے پہلا مسئلہ پارلیمنٹ میں ویسا دکھ کے ہی نہ پالی کی اس بندے کے دکھا سب انتظار کرو اب وہ جتنے بھی وہ سی ہے یہ وزیر داخلہ ہے یہ وزیر فلاد ہے سارے کرتے رہتا گھر کھول رہا تھا ساری حکومت تنگ آ گئی کیوں کیا کرنا آئے ہی مر رہا ہے تم روزکو تم تو روزکو من مارتے ہو ہم اوپر اوپر دیں دیں گے گے اگلے پانچ سال میں ہمارا یہ منصوبہ اس کے بعد ہمارا یہ منصوبہ آئے بڑے منصوبے والے تمہارا پاپ کلون بھی اسی میں گیا اس کی مشیت کے بغیر حلقہ کا پتہ نہیں ایک کا جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک دیا تھا پندرہ سال پندرہ دن تک کہیں نہیں آئی یہ کیا کہہ دیا آپ نے کل بتاؤں اسی دن میں کہا تھا نا کل ہم کھل لیں گے میرا آپ بتا دیا سارے کا اچھی بات کل کو بتاؤں ولا تقول ان لشيء اني فاعل ذلك غدا نبی ہماری مشیت کے بغیر تو کچھ ہوتا ہے کسی کو تو سیکھنا ہے لیکن اللہ کے بہت سے ہم سب کچھ بولیں گے ان شاء اللہ نہیں بولیں گے ارے تم جاؤ گے جی، جی، گے جی جی چل رہا اللہ تم کیونکہ دوستی ہو گئی ایگریمنٹ ہو گیا ہم مولوی ان شاء اللہ نہیں بولیں نبیوں کی طبیعت اللہ کرتا ہے براہ راست اپن کھانا اللہ مثبت کا سزا یہ ہے اس بات کہ نبی بھی اگر کہتے کہ کل ہمارے چاہے بغیر یہ ہے اس وقت سارا پڑھنا پڑھانا اس کے لیے ہے اس وقت حسنا اسی لیے شاہ کی پوری مخلوق الفل پڑھایا اللہ مخلوق اللہ کے آیات ہیں اللہ کا کنبا ہے حکمنا سید اللہ کے ان پڑھا سب سے زیادہ پیار اللہ کا اس پر آتا ہے اللہ کی مخلوق کو نفا پہنچا ہے جیسے تمہارا ایسا میزا تمہیں نفا پہنچا جیسے کہ نتے کی دو شکلیں ہیں ایک ایک اور بھوکے کو پلا دیا پھر دیر کے بعد بھوک لگی پلا دیا یہ نفا نکالنے اس کے بدائے ہیں میں بھوکا تھا تو آیا نہیں میں بیمار تھا تو آیا نہیں بہت بڑی مجلت ہے بھوکے کو کھلانا پیاسے کو کھلانا لیکن ان کے لیے وقت نہیں ہے کیونکہ دنیا خود ہی وقت ہے وہ جائے گی جو سکرات سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ اس لیے کہتے ہیں کہ پورے دن کی دنیا رہے پر ہے یہ طرح جہاں سے شروع کیا وہ ساری شریعت سارے احکامات سب پڑھو بھی دیجیے ساری جی عبادت کا سارے مندر کا خلاصہ دیا ہے اور وہاں بہن سر کو بکی کے ساتھ جتنا ہوتا ہے اس میں خلاصہ ہے اللہ کے بدن دے کے بھی جاتا ہو ہمارے ساتھ کام کا شوق ہو گیا مطالعہ کر کے آشیا دیکھتے ہیں تو نمبر دیکھتے ہیں میرے دور تک جاتا ہے تین نمبر کا آشیا ہے جاتا زیادہ دور کا الگ الگ آنظر سو بات کال جی میرا بجے یادو ہماری پرنے کی چیزیں نہیں ماں باپ نے جن جذبات سے بھیجا ہے ماں باپ نے جن جذبات سے اکثر پڑھنے والے بچوں کے ماں باپ مالاب کے محنت مزدوری کھیتی دکانداری کرتے ہیں پسینے کا اور جنتا کے پانچ بھائی بہن ہیں تو سب سے زیادہ خیال چرم کرنے والے جذبات کہ ہمارے پاس اسی چوسی کافی سب کا اس پر دیا اگر بدلنا دیتے ہیں کہتے ہیں اور باتوں تھی بات ضرور کسی نعمت کے سر ہونے میں جتنی اس کی نامدری کو دخل ہے کسی اور ہر چیز کی قدرداری الگ الگ ہے ماں باپ کا سایہ آزاد کی سخت نعمت ان کی قدرداری ماں باپ کے لیے اچھے اچھی اولاد نعمت آدمی کے لیے زندہ عورت جو دین پر اس کی مدد کرے خیر گا آئے گا البارہ اس کا یہ نعمت حضرت بھارت میں راج سا سرکار آدھا جو آ سب چاہیے رتن شکری مناسب نہیں اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ہم جس طرح تم سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بغیر مکالے کے پڑھنا جائز نہیں ہے یہی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ بغیر مکالے کے پڑھانا جائز نہیں کچھ ایسی مصروفیت رہی کہ مطالعہ میں کی نہیں ہوئی منصورات کا مختار اس کے سبق سفید پر مطالعہ نہیں کیا جائے اس کے سبب پڑا پڑھا گھنٹا تمہارا مارا ہے اس کو چچا کمانا چاہیے میں مولانا انداز خان صاحب جب گھنٹہ شروع ہوتا تھا اگر علم راستے میں جاتا تھا یہاں سے یہ قریب مانتے یہ ہے ہو کسی کا بیٹا ہو کسی مندر سے اللہ کا ساتھ لگا کیوں ہو بجٹ کی نماز خود پڑھاتے تھے سلام تین چار پانچ نام ایک ساتھ ہے ڈاکٹر مطلب بھائیوں جس نام کے ساتھ کرتے جواب دہمی تھی اس نام کے ساتھ نہیں ملی سیدھے اس کے کپڑے ہاں، لے آیا ہوں اس یعنی نماز کے نمازوں کا ہو تو پھر آگے تو کوئی چیز ہی ان کا تین چار سولہ بتا اللہ تعالیٰ نے اپنے گورنروں کو لکھا تھا مموری نا سوا یہ نماز ہے مجھے اس سے کسی خیر کی امید نہیں کوئی اور کام بھی اچھی طرح کرے یہ تربیت اسی لیے تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے خالی تعلیم نہیں لب لب لب لب نہیں دنیا کرتی ہے سیکھ بھی ہے سیکھ ریل میں سیٹ بیٹھا ہوتا ہے تو بھی الا اللہ محمد رسول اللہ سنا دیتا ہے ہم بھی سنا دیتا ہے ہو گیا ہمارے ادارے علم اور تعلیم و تربیت تربیت کی تربیت ہے ان کا معمول تھا کہ دس ان کا گھنٹہ شروع ہونے کے بعد دس گاؤں کا چکر لگا ایک شیخ تفصیل مدنی نمبروں کا ہمارا اللہ ہمارا کے خلیفہ اور سید سلمان نظیر اکیم اللہ جی کے پاسات آئے گئے لیکن دیکھا ایک دس گاپ نہیں ہے طلبہ بیٹھے دوسرے راؤنڈ میں دیکھا کہ دوسرے لے آئے نے کہا کہ دیر بھی تیرہ سامنے یہ نہیں پندرہ یہ پینتیس طلبا الگاً آپ کے علاوہ اسٹمنٹ تاریخ کیا گیا آپ کے کافی آئے تھے اس کے ساتھ بھی ایسے ہیں اساتذہ بھی ایسے الحم ایسی الحمد ہیں ہاں۔ جو اتنی زیادہ ہم اور اس چیز کو آدمی اہمیت دیتا ہے اس کے لیے اہتمام کرتا ہے اگر اہتمام کرتا ہے تو اہتمام کے لیے قربانی دینے مسلمان گھر میں بیٹھے ایک مہمان رات بٹائے ہو رہا ان کی اہمیت آئے ہو جانے والے کے لیے اس کے شروع کب جانا پڑے گا اور ایسے کب جانا پڑے گا مسلمان کرتا ہے الارم رکھتا ہے جگانے والے کو گرم کرتا ہے دین کی قربانی کہ جب ان اداروں میں پل میں پڑا رہنے کی اہمیت دلوں میں ہوتی ہے تو ہر ایک شکایت جن کی معمولی علم نہیں ہے سلیمان شرا تصدیق کی حکومت جیسے ہواؤں پر بھی شری پرندوں جنوں پر بھی مسئلہ جب پیش ہوا جس دیش کا کپ منگوانا ہے دونوں بیٹھے تھے جن بھی تھا وہ جیت بھی تھے ایمان لاتا ہے سفر اب جن بولا ہم آج ہی کبھی بولن سفروں میں بہت آپ کے کروڑ سے پہلے لاتا ہوں وقت آیا نہیں کیا کرتا سکھوں کے تاریخ لگ جائیں لیکن اللہ کے بدل سے دنیا میں ہماری بلا وقت کے ضائع کرنے میں سب سے اول نمبر دو منٹ کا کام ہو بیس منٹ اور میں جیسے پڑھ رہا تھا المار صاحب بات کی اس ان کے یہاں سے وقت کا دیا خود خوشی کے مترادف ہے وقت کیا ہے سیکنڈ منٹ گھنٹے دن رات ہفتہ مہینہ سال تین سال پچیس سال پچاس سال ستر سال سارا مل کے وقت تو ہے اب کوئی کسی کی خودکشی کی خبر آ تو فوراً منصا بتوا دیتے ہیں گیا خودکشی کرنے والے کی سزا اتنا جب کبھی کچھ جانا ہے ایسی جگہ سے پورے سال میں کبھی ایک دفعہ زیادہ نہ ہو امتحان میں پرچہ آ رہا اس میں لکھنا ہو جواب تو چھ سمے ایک جواب ایزم ایزم ہے تین بار دیکھو کبھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں شعبۂ بنیاد میں قرآن پڑھانے والے حدیث پڑھانے والے تشریف پڑھانے والے یہودی ایسا کسان ہیں یہودی ہیں اور ایسا کسان نے پوچھو یہ سبق پڑھانے کے لیے کتنی کتابیں رہتی پڑتی وہ سب ان کو معلوم ہے لیکن یہودیت میں چاول برابر برق نہیں آیا ہے کے ایسے علم سے بنا مانی ہے اللہ وہ علم کس کا تھا جو مجھے نہ پالا دے وہ علم اللہ وہ دل جن میں سب کچھ ہے خوف خدا ہی نہیں تو دل ہے تو کوئی سپورٹی ہے بندر میں بھی ہوتی ہے بندر میں نہیں ہے کسی میں نہیں ہے دل بنا تو آنکھیں بنی دل بنا تو کان بنے دل بنا تو زبان بنی دل بنا تو ہاتھوں گرم کی حرکت بنی دل بنا تو رات بنی دل بنا تو دل بنا اور دل بنا تو آلم بنا دل یہ اس کی جگہ ہے یہ دس کا ہے دلوں کے ہیں دلوں کے ہیں دلوں کو اس کا اپنا سامان دے دیں دلوں کو ان کے پیزا دیں کہ تمام محبتیں کابول ہو کر کسی کو تک کرو عقیدہ ہمارا پاک عمل ہمارا پاک نظریں ہماری پاک ظاہر ہمارا پاک اور اسی پاکی کے ساتھ مہینے کی گلی کا لکھا ہے کہ تک پہنچا دے تو مکہ مکرمہ کی زندگی میں زیادہ لیکن دین اللہ پاک میں پھیلایا مدینے سے کہ دس سال میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے پونے تین سے زیادہ پونے تین مہینے سے زیادہ گئے سولہ دن بدل کے پچاس دن تبوک کے اور تین چار ہزار سب ہزار دن مسئلہ بلکہ آٹھ دن سات دن بارہ دن سارا ملا کے پانچ دن بھی ہوتے تھی لیکن اس مدد سے میں سب بنایا ابو بکر امومان علی جو اس سرسکار یا شہر مبشرہ بدر والے کہ جن کے ناموں کے اندر اتنی لایا رکھتا ہے نام مخالح چلا کر جمع کیے ہیں اشماعت علیم ان کے احمد ان کے کارنامے ان کا اخلاص ان کا تقوا ان کا وہ تو سب ان کے ناموں کی اتنی زبردست ان کے ناموں کو پہنچے ہیں کہ دعا کر کے میں اپنی کر مدرسہ کیا دیواروں کا نام نہیں ہے سارے آداب بھی بتلایا اس کا بھی بتلایا گھر بھی بتلایا جو ان کی شرائط کے ساتھ جب داخلہ فارم بھر دیا تو شرائط ہوتے ہیں بیچ میں کہیں نہیں جاؤ گے آگاہ نہیں پھرو گے چھٹی کے اوقات میں بہت ساری شرطیں ہوتی ہیں کہتے ہیں یہ بتائیے قرآن میں مدد چلنا والے کیسے ہوں گے تمام محبوبات تمام محبوبات تمام محکوبات ان کی دنیا سے اٹھ اپنا جب سے پارٹی اور محمد رسول اس نمونے کو سامنے رکھ کر بھی تم سلق ہوئے تھے آئے کیسے تھے چھ سو سال کے شہر میں ڈوبے ہوئے مارے مارے مسلح استعمال کے زندہ آسمان کو اٹھانے جانے کے بعد حضور کی تشریح ہونے سے پہلے تقریباً چھ سو سال کا عرصہ ہے سوائے شروع کے ہے بیت اللہ نے بھی نماز بھی آج ہم کتنے کا نام نماز رکھا تھا ماں کا سر تھوڑی دس يكتبون حول البيت عريانا يتعدل زوجتنا ننقى زوجتنا بشرم زوجتنا بحياة ونفر ور كذا تنطلق في عبدالله वही कहते थे कि हमको अल्लाह नंगा पैदा किया है अल्लाह की आजमत से यह कि नंगा ही जवाब पैदा किया اپنے جب ماری جاتی ہے آج بھی گردی شروع کی ہے اپنے سنیم پلاقی سرا کیجیے یہ جیسا ادب بدلا ہے یہاں کیسے رہنا ادب کیا ہے سی کا سراپا سو کلر پلکا سو تل نظر کی آپا سل سے محروم روپئے اس لیے ہنمانوں کو کتاب رکھنے کو اجیہ قرآن پڑھ رہے ہیں نماز ہمارا لیے کہاں رکھیں گے قرآن دوسری طرف اور اس کے ساتھ تربیت اس کے ساتھ اور کے تعلیم کی مسجد میں سدا سراج جڑے ہمارے ایسی پڑھو جیسے آخری صرف نماز ہر سبق ایسے پڑھو ہر مطالعہ ایسے کرو ہر ٹکرار ایسے کرو سرکار چلانے ایسی جیسے آخری یہ تعلیم کا اثر یہ تھا کہ باپ میں گئے ہیں اور دیکھا کہ کتا آیا تو کھلا جی کتابوں میں بھائی کتا کھائے گا کل کھائے گی اب پھر وہ دکھ رہا ہے سب کا موقع اتنا ہے اگر کتا سلامت رہا کل آئے گی تو آج نہ کھائے کیا کہ کل جو کھائے گی وہ اسی گی میں سے کھانا ہے وہاں کھانا بھی وہاں سونا بھی وہاں ساری چیز تعلیم تربیت تعلیم تربیت اس کے لیے ہم کو شیطان کیا پڑھاتا ہے ہم کو شیطان پڑھاتا ہے کہ ابھی تک ہم چھوٹے تک ہمارے مدرسے ہیں بعد میں آپ کہتے ہیں وہاں پڑھنے کے زمانے میں اتنا عمل ہوتا تھا کہ پاشاہ آپ کو غیر انسان کے غیر انسان کے تحت متوجہ کیا اس کا کیا پڑا ہو رہا ہے کروانا چاہ جائے ایک جگہ نہیں سنا دو جگہ میں ہمارا چوکا پڑا ہے بادشاہ ہے وقت ہے تمام کا نکال بھی کہ کیا چیز ہے یہ میں بھی ملا آپ کو متوجہ کیا جا رہا ہے لیکن وہ بھی ایسے ہی کروا دے شادی آدمی پہنچا ہے دس لے کر کے بہت سارے انعامات ان کا خود سلامت کر پا رہے جیسے کام میں سرخیوں کا زمانہ تکرار کرا دیتی شاہر بعد کبھی ساڑھے گیارہ کبھی بارہ کبھی ساڑھے بارہ جب پالیس کی تو جائے والدہ انتظار دار میں ان کی کھیتی آئے گا عام طور پر یو پی میں کار سے سالن کرتا ہے وہ جب جاتا والدہ میں یہ آیا ایک دن انٹرنیٹ آپ کا آپ کا میرا تو کو اس کا ہے جو میرا کھانا ہو آپ کا کیا مدت تک اسی طرح وہ اوپر پکڑی جمی ہوئی ہے اس کو ہٹایا تھا یہ سب اس کو انتظام نہیں تھا دیوبند کے لوگوں کو کسی گھر کے میں دو تاریخی سی تھی گنجائش وہ جتنے گھر کے وہ سب تقسیم ہو گئے حضرت جب اس سال تو ہمارے یہاں گنجائش نہیں آگے میں بہت بات میں بنے ہیں آدمی نیچے سے چلتا ہے تو اوپر جاتا ہے ہم پہلے نیچے آتا آ اگر میں اپنا کھانے کا انتظام کروں تو دیا جائے گا لکھا ہوا ہے سارے اس واپس تکرار میں متاثر جب سننا کا ہو جاتا سب جاتے کسی کے لیے کسی کے درمیان ایک سال پورا ادھر گزرا کسی کو پتا نہیں چلے آتا ہے تو کہ ہمارے پاس ہے کہ آدمی کے پاس کی چیز جی ہو اور اس کی قیمت کا اس کو پتا نہ ہو کھیلو نہ بنائے گا جیسے چھوٹے بچے چمکدار گاڑی ہے لے کے گھمانے لگے ہاتھ سے چھوٹ گئے تو گڑی کی سویا ایک طرف مشین ایک طرف تو بتائیے کہ کتنے دن ایسے جب ان دستاؤں کی کتابوں کی شرم کی دلوں میں اتر میں بھی نہ ہوتا گئے گئے بچے کہتے ہیں قیمت مار کو جو مریض صاحب غصے ہو گئے تھے وہ پلان کیا کرتے کتنی دیر تک آ گئے کس کے تک بلا تھا اچھا آتی کبھی سب میں رہے تک کا پلٹ چمک پہ نکال ہے یہ کتاب کون سی تھی یہ کون سی کتاب کا علم تھا وقال الذي عنده علم من الكتاب اس میں کہا تھا نا یہ کتاب کون سی تھی جس میں قرآن جس کو قرآن نے منسوخ کیا ہوگی اب قرآن کے علم کتابت کو سمجھو جس قرآن میں آ کر کے جیسے محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی حکومت نے تمام انبیاء کی حکومتوں کو منسوخ کیا ایسے آپ کا وہ قرآن آیا اس نے تمام آسمان کتابوں کی اس لیے ایک مرتبہ ہے تو سے مطلب آئے کو خبرات سنانا چاہے آپ کے پد پڑ گئے مجھے ساتھ آ سب ابراہیم سب کو اچھائی جمع کر دیا ہے میں نے یہاں کھا کے اللہ سے کہتا ہوں وہ رہے ہیں اکسیڈنٹ ہے بچی ہے کیا کیا ہے تفصیل ہے آسم ہے مداری ہے مسلمان ہے اس د کی طاقت کو سمجھے ریمو ملے کتاب والا یہ کہتا ہے کہ ہاں، کیا رام سے کہے کہ قرآن کی تو طاقت اس سے کبھی زیادہ ہے اور لوگ طاقت کے تو اس لیے ہیں ہم پاورفل ہیں ہمارے پاس دولت کی یہ طاقت ہمارے پاس حکومت کی یہ طاقت ہمارے پاس قرآن کی یہ طاقت نہیں کی طاقت قرآن کی طاقت اس لیے بڑی بڑی طاقتوں نے اسرا نے شہر نے یا نے سبسٹ نے گھٹنے دیکھے ہیں کچھ نے دیکھے ہیں عن عبد بن عمر رضي الله عنه قاطع بسر जिसका जमाना था उसने आदमी भेजा क्या हो करते क्या सहाबा थे तरबियत यात्रा थी बहुत सहाय करना तो जानते ही नहीं थी اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ وقت کی حفاظت کا سامان کیا ہے وقت کی حفاظت کا سامان بنتا ہے نے عرمان ظاہر کرتے اب تو اپنے علماء کو اپنے سلب کو پڑھتے بھی نہیں طلبا کی تحقیق کے نیچے سے نوائنہ نکلتی ہے جیسے کہ ایسے میں دیکھے اور کس نے آدمی بھیجا اپنا ادھر کاغذاری کی رپورٹ لے کے آؤ واپس گیا جتنے کام ان سے کرنے کو کہے گئے ہیں کتنا برابر پتو پیش جن سے بچنے کو کہا ہے مجال ہے اور کھانا بہت سارا نشست ان کی دوائیا ہمارے جہاز اور ان کو اپنی سب زمین پر گئے اور متاثر پھر اس نے کہا کہ اپنا آدمی نہیں جاؤ हम ये हमारा शामिल कर लिए ब्लॉक करने वो देखते हैं रखा है और उसने पूछा तुम सदस्य हो ये मेरे साथ पूछे और बहुत पूछे क्या बात मन हफिज आला सुन्नति मन हफिज सुन्नति بہتر بڑا محبت رو کہ قلوت ہو رہا بس یہاں کا جیسے بند بھارت جی جو جتنا متبع ہے سندت جو جتنا کریے سندر کا پاپر یہ سنکاری اسی کے لیے ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ مراد ہے سب سے پہلے اس سے وہ آدمی تیار ہوتے ہیں کہ جب سدا کو سمجھ کے سامنے رکھتا ہے اسی لیے کہا المومن من حال المومن آئینے کے سامنے کرو تو پتہ چلے کہاں پال ہے کہاں کیا ہے یہ صحابہ کی زندگی یہ سارے تربیت یافتہ ہوئی جو ہے جی کہتے ہیں آج آپ کو دعائی بنا کے لیے آپ کو اپنی ذات سے کرنا ہے اور اس نمونے پر پوری ایک تعداد ایک مجموعہ آپ کو تیار کر کے جانا ہے جسے ایسا سیدھا رات کی کوشش کرتے ہیں ایسا سیدھا نمونہ ہے ڈاکٹر میں تبارت میں اخلاق میں اقلیت میں تبادل میں چاہتے ہیں ہمارے شاگرد جیسے ہوں لیکن ہم نے سانچے میں چلنا یہ ذمہ داری بھی ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے پڑھتے ہیں تو آپ جاتے ہیں بس تبدیل اللہ کہہ رہے جیسے کہا گیا ہے یہ وہاں سے چلتے چلتے چلتی جب بھی دار کے اچھا چکی آگے کماؤں میں جو کہا گیا ہے آپ مدد سے کس طرح کی پابندی کریں گے آپ کی کیسے پابندی کریں گے آپ اپنے طلبا کے لیے کیسے نمونہ بنیں گے بس تفریح کماؤں میں حضور سے زیادہ یہ ضرور کے نائب سب ان کے وارث یہ کیسے نمونہ بنے کیا آپ کی دستکار کیا آپ کے طلبا آپ کے سانچے میں چل رہے ہیں سراج سراجمدیر کیا آپ کو دنیا سے رخصت ہونا ہے اس سے پہلے ایک پورا مجمع ایسا ہو جو سرم کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک ساری باتیں نئی محمد سے بات تھفا میں آپ کے سانچے میں چلے ہوئے ہیں اس لیے ہے جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے وہ اس کے کلام کو سمجھے جو اس کے کلام کو سمجھنا چاہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے اور جو محمد رسول اللہ کو سمجھنا چاہے آپ اسپتھ ایسا یہ اس کی جگہ ہے اساتذہ کے نمونہ اور ان کے نمونے پر عمل تقوا توازو کپڑا یہ جتنے ہونا ہو یہ سانچے میں چل ہیں اس کمپنی کا مال ہے ہو انگلینڈ کی ایگل کمپنی کا ترموز چھوٹے بچے کو پیچھے ہی چلتا گیا ہے اتنا پکا ہے کہ اس میں کہیں سے کہیں کوئی ڈیبیٹ نہیں کہ امام چاہیے کسی کون سے لے آؤ پتھر کا استاد چاہیے کون سے لے آؤ پکا پکا ہوگا ایسی کمپنیاں اور اسی لیے جب کہیں کوئی کمپنی آرڈر دیتی ہے اور سامان میں گزرا برابر فیٹ کوئی نقصان ہوتا ہے پورا سامان واپس اور ہمیشہ کے لیے کمپنی کمپنی بدنام بھائی کس کمپنی کا مانوں چائنا چاند تک بھرنا شام تک کہتے ہیں ارے کہتے نہیں کہتے وہ خالی چاہنا نہیں کہ سیکھنے کی ایسا ہو جاتا ہے اگر یہاں کے آداب کی یہاں کی شرائط کی اور اس میں سب سے پہلی بنیاد کے ساتھ صرف اللہ کی پڑھنا ہو پڑھانا ہو ورنہ پھر کوئی کا کر ہے یہ لوگوں کی باتیں سن کر اپنے لیے سبق لینا ہے آپ نے جگہ جگہ جگہ جگہ تو کہا پاکستان کا صحیح لگے سہیتا سوری پوری کر کے یعنی بنویا ہوگی الگ وہ صرف اس کے لیے نہیں چلا ہے کہ امام رحمۃ اللہ نے دی پڑھ پڑھ لیا بھی لی اپنے لیے کہ لوگ تو اس موبائل کو کہتے ہیں ساتھ کہتے ہیں کہ یہاں تک آج مل کیا زندگی میں ایک ایک لاکھ کے لیے اور ایک لاکھوں کو دوبارہ کروانے والا انسا ہم ٹھیک ہیں اسی لیے قرآن نے کہا تھا میں وہ جو صلی اللہ انڈیا کا سلسلہ بیان کیے ہیں یو شپ یا سمان یو شپ یا سمان ہر اسلام لا اسلام زبان کے نام پر ہم مسلمان ہم سمان کیوں بچائی ایسے قرآن کا پڑھنا پڑھانا اس کے نکات بھی ہیں اس کے لطائف بھی ہیں اس کی معنی بھی ہیں اس کے اثرات روز بھی ہیں اس کے اس بھی ہیں اور اس کے اشتہار بھی ہے سب کچھ ہے لیکن آنکھوں کا قرآن آنکھوں کا آنکھوں جاتا بد نتی سے نہیں کرتی زبان کا قرآن زبان پہ اثر نہیں کرتا کہ ایسے قرآن والوں سے قیامت آئے گی جیسے ایسے مسلمانوں کی قیامت آئے گی اور اس میں آگے تک اتنی سب تو مساج ہوا اور شاندار مسجدیں بڑی ہونے ہوگا اس میں سب کچھ ہوگا ہدایت کیا حوالے لوگ تکلیف ایک تہوار سے داخل ہوں گے دوسرے سے نکل جائیں گے لوگ کہتے ہیں مسجدیں دیکھنا ہے دلی کی جامع مسجد متوبا کی جامع مسجد اور اپنا جگہ گئے ایسے دو رکعتیں قبل تھی और आपने जितना तो बहुत सख्त है रसूल का منهم تبدا الفتنه وفيهم تعود روئے زمین کا سب سے بدتر عنصر علما ہوں گے سے کتنے جنم بھی لیں گے اور اسی میں جائیں گے اسی لیے ہوتا ہے پڑھتے ہوا یہ زیادہ پڑھتے ہو سدا کیا مال سدا یہ سرکار اس میں علماء سور علماء گئے کیا رات ہے اسے پڑھ لینے کے لیے تھی یاد کر لینے کے لیے اس کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو دیکھنا نکال کرتا ہوں کہ جتنی روایتیں جو حدیثیں ہیں جس سے بھی متعلق ہو ایمان سے تقوی سے توقل سے فرقت و پاک دامانی سے صبر سے شدت سے نواز سے اخلاق سے خیر خاری سے جتنی روایتیں ہیں تو ایکس رے مشین ہے ایکس رے مشین یہ مشین پر یہ مشین بتا دیتی ہے کہ گردے میں پتھری ہے کہ کتنے ہیں اور کتنے سینٹی میٹر کی ہے کتنے ملی گرام کی ہے اب کوئی شرم نہیں لایا جب بے شرم یہ ڈاکٹر صاحب تجھے جرمنی سے لائے تھے یہ تیرے پہ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں پھر شرم کہیں ڈاکٹر صاحب کا کل کھول دیے ان کے دوسرے بول رہی تو وہ زبان حال سے کہہ کے ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا بات کھڑا ہو جائے گا میرا کام یہی ہے میں تو ان کی بھی پتہ بتا یہ حدیثیں ہر ایک کے لیے ایسے ملتی وہ ایمان کے ستر سے اوپر درج ہے کہ کہاں ہے تقوا اس کو کہتے ہیں کہ بدائی تبدیلی کی ہے ادھر سے تبدیلی یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا اس کی تفصیلیں اس کے اثرات اس کے روم اس سے استعمال کا ڈاٹا اس کی بینیفٹ کو کافی بتا دیتے تقوا اور یہ ایسا کہہ دیا کہ تقوا کر افسرا اگر یہ ہاتھ لگ گیا تو تصویر کے دادوں کی طرف ایک طرح بڑے چلے آئیں گے پھر تواز بھی ہے پھر عقیت بھی ہے تسل بھی ہے تعلق کا امبا بھی ہے تقابل بھی ہے مائنی خبا بھی ہے نصرت بہت بھی ہے سارا کچھ چلا ہے اور جتنا یہ آئے گا مار چار بل بھائی نہیں گرو کی سینوں میں یہ بھی بنایا جاتا ہے بات آئے گی درد آئے اس وقت ہوتی بھی کبھی پسندیدہ اپنی رائے اسکار بھی اپنی رائے یعنی وہی سمجھنا یہ سب اس پاک ہمیں کریں کی کتابوں کی جگہوں کی اور اس زمانے کی قدر کی کافی اتنی بڑی طاقت کائن ہے ساموا کے باتوں سے کا ہے دنیا میں کسی سے اچھا کروانا ہو یا برا کروانا ہو دو ہی راستے ہیں لالچ تو یا دھمکی کی تو عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذه المشكلة عليها وأحكم ما يملكهم في تجارة وإن تسلمك مخالف ومسلم بفرض الحاجة وہ مجھے پانچ سلاح سمے کو پڑھایا تھا جب بات دنیا قابل اللہ دینا میں ایسا پڑھایا تھا کہ اسی وقت حساب بول لیا سات زمین و آسمان اس میں جو کچھ وہ مچھر کے پن کے برابر نہیں اس میں بول کر ڈھونڈتا تھا یہ تو خرابوں میں بھی کرتا ہے سب میں بغیر کچھ اور رونگ نمبر لگ گیا اس طرح پڑھایا تھا اس طرح پڑھایا تھا اور نادیت بڑا نادی تعلیم اور دونوں کے ساتھ جب اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کتنے ساتھی ہو خیر میں شامل کرتے آپ جتنے ہیں آپ کو تو ایک اور آپ کے مانتا ہو آپ کے بہی عمل جو ہے خدمت کرنا چاہتا ہوں وہاں سے یہ جواب دیا تو کہ اللہ گھر میں اللہ کے گھر سے کہتے ہوئے اس اللہ کے زبی کر کیا ہے اللہ گھر اللہ کے گھر آنے والا اللہ کا مہمان ہے مہمان میزبان سے جو کہتا ہے گنگا پانی میرا پانی پیتی چائے پیتی چائے میزبان بات کیسا نہیں کہتا کرتا ہے انتظار کرنا رہا خلیفہ یہ آپ کچھ فرمان ہے فرمان کون سی ضرورت دنیا کی پوری کرو گے یا آخرت اجر آخرت میں جب کس طرح کا کرنا چاہیے اس لیے ساری دنیا بنائی دنیا کے لیے تو کبھی کچھ یہ نہیں کہا دیکھا تو حضرت صاحب اس لیے کہتا ہوں پڑھنا ہے یہ اپنے اسلام کو پڑھو عمر اللہ صاحب اب بھی جتنے مفتی ہو گئے سب افسر میں وہی ہیں حیدرآباد کے نواب نے آدمی بھیجا یہ مدرسہ کا پندرہ روپئے کی طرف آپ ہیں آپ کیا جہاں حیدرآباد آیا ہے ریاست کیا پوری ریاست کا خالی خدا ہو جائے تو میں سب اپنی جگہ تھی اور غالباً چار یا پانچ مرتبہ کرایہ کا مکان بدلا ہے مکان والے نے کرایہ دے لیکن جب دو جشن میں دو مبرات بھی ایک مقام کرما میں اور ایک مصر میں ہندوستان کی طرف سے تو شیر اثر اثر کا شیر جو ہے اس کا کنٹا اپنے یہاں مصر کے صدر سے بھی بڑا صدر ہے تین مرتبہ حضرت کی حضرت کی آئے آرکا سارے ایسے تھے سارے ایسے تھے ایک لمبی کندھے پہ رہتے اور صبح کا مدرسہ سامانیاں جاتے ہوئے محلے کے گھروں پر بھائی تمہارے یہاں سے کچھ لانا ہے سودا لانا ہے تو سبزی میں فہرست بنا اور وہ منگوا کے پھر شام جب کے بڑے لوگ تمہاری یہ سبزی ہے تمہارے اندر یہ تمہارا کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا آدمی صحیح سلمان نبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی ہے اور نقوی کا پہلا مشن جب وہاں ہوا ہے دونوں ساتھ ہی شیخ رحمت اللہ کہا ہے حالتے مشاپ نے حالتے مشافا نے دل آرام حسینوں کو زبردست اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کے لکھے باورچی میں ہمیں چھپا ہوا ہے ان کی ساتھی میں وہ بڑے بڑے گور کا ہیں آدمی کے جو کھلتے ہیں وہ بولتا ہے اس میں کتاب واپس یہ اس کی جگہ ہے یہ ایسا قدر اللہ کی کسی سے رشتے داری نہیں پڑھنے والا ہو پڑھانے والا ہو ادارہ چلانے والا ہو اور چاہے یونیورسٹی کا پروفیسر ہو یونیورسٹی وہ نہیں حکومت کا مالک ہو اللہ کی کسی مطلب اس کا کہیں سب جس کو اپن پیچھے ڈال دے اصل سب آگے نہیں بڑھا سکتے جتنے باپ کے بڑے بیٹے ہو اپنے کر کے اتنا جنا مقبول اللہ اللہ کے یہاں آپ اخلاق کا کپڑے کا صبر کا اس لیے بتا کرتے تھے ہمارے اور ساری جلد پھر یہ مسجدوں سے سیر وزار جماتے ہیں چھلتے ہیں چار دن آپ لوگوں سے کتنا بولنا دوستا ہے تمہارے والے بول کتنا اس کا اس کا کام تمہارا اتنا کیوں ادارے کا کبھی تھوڑی سے کروں میں ایک بہت بڑے ادارے کے اور حیثیت کے اعتبار سے جواہر لال نہرو کے ساتھ بھی الفاظ ادارہ چلا پھر آگے صدر علی پیدا بنانے کے طریقات میں اور ماشاء اللہ بات آٹھ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے خواہش کی کہ مجھے تبدیلی جماعت کے امیر مولانا محمد یوسف صاحب سے ملنا ہے ساتھ میں نفرت کی کہا تشریف لائے حضرت جیسے جیسے خان پر کرتے ہیں سب سے پہلے بھی مہمان کھانا کھا لیا آرام کروا لیجیے ایک کو خدرا دو خدا سات سو روپئے پھپا ہوئے میرے گھر کھانا نہیں کرتے تو مجھے یہاں میں مہاراج سات سے بھی آیا تھا اس کو سرکار کہا آپ کے پل کی جہازت لا کر بدلتے تو مہاراج کے بیانات بیان ساتھی وہ سب سوچ رہے تھے کہ ان تقریروں سے ساری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو رگڑا رکھنے کا کام ہے اتنے بڑے آدمی کی تشکیل کیسے کریں لوہے کو تو لوہے کا ہے نہیں رابئی ایسا اچھا مجموعہ اور سیدھے سادے جگہ پر اتنا بڑا مجمع وہاں جاگین میں جو وہاں ڈبوئی میں جو مدرسہ ہے ہمارا اس میں کبھی اتنا بڑا مہمان نہیں ہوا تو وہاں کے مدرسین کہنے لگے بھائی دوبارہ ان کو پھل لائے گا کب لاؤ گے مجھے تو خالی ہمارے کام کے مجھے کہنے لگے کہ دوبارہ کب لاؤ گے انہوں نے مجھ سے کہا کہ من سائڈ دوبارہ اور دوبارہ آپ جا کے لاؤ گے میرا تمہیں میں جانا ہے ان کے گاؤں آپ نے کیا مدرسین جانا ہے اس لیے جیسے آدمی صبح سے شام تک سارا استعمال کرتا ہے پتا نہیں چلتا کتنی بڑی جانا ہسپتال میں جب جاتا ہے کسی کے آنکھوں میں پڑتی ہے کسی سر کسی کے بدل ٹکرا کسی کی مار ہو رہی ہے اس وقت آپ کیا جب کہ آپ حال اہم وہ امت جس کو حضور اکرم صلی علیہ وسلم نے دو پیٹ پر سب سبزی مان پر دو پتھر باندھ کر تین چار دیکھے گئے جلے نوازوں کو زبان چسوا کر سلایا کا کلیجا آپ کے سامنے کروایا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں جو امت بنی وہ گنتے یہاں تک پہنچے کے اندر نبی ہی کا نام نہیں معلوم ہے کرکٹروں کے کے نام معلوم ہے سنیما کے اکثروں کے نام معلوم ہے کہ جب ان میں جائیں گے تو اپنی والی نعمت کی قدر ہوگی اللہ یا سب ہے اور پھر ان کی کو پانی دینے بھوکے کو کھلانے کی ہمت ہو اور وہ ساتھی جا رہے تھے کہ ان کی تشکیل کیسے ہو تفصیل سن کے تو بہت مزے لے رہے ہیں ساتھ نے berkata tidak tahu apa kalau maaf bisa betul. Hei, kamu tidak pernah lagi bantu dia. Sama sih. Tapi, ada perilaku yang kalah, kita sudah حضرت میرے پاس اگر آپ رہیں گے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک صفحے کی ایک سطر کا آپ مطالعہ کر سکیں گے میں تو میرے پاس حضور جامعہ اور آپ کی صفات امت میں تقسیم ہے جب آپ محمد میں چلیں گے پھریں گے خوبصورت مہاویر اور بولو دوسروں کے ساتھ اختلاف ہوگا کریں گے مولانا پر جس کا کہا حالت میں نہیں آتا سب سے پہلے ان کی تشکیل ہوئی کے بعد وہاں سے آیا تو وقت لگا دے رہے اور بہت سالوں پہلے مجھے آج ہوئے انیس سو سات میں اوسر کے ساتھ مراٹھ جما دی اس میں مدرسہ پدمی سارا کرتا جی سارا کیا آپ کے ساتھ جانے تو کبھی چھوڑیے تو کبھی مدد نہیں چلائے آپ کو خود اپنی نعمت کی قدر ہوگی اور محمد پر ترس آئے گا اس لیے یہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی نے شام کو کھانا کھایا پانچ قسم کے کھانے کھائے اور اس کا پڑوسی سویا لیکن کیا کھانا اس کو سواب مل رہا ہے گردن نہ پائے گا مسائل یہ مسئلے ماشاء اللہ کئی ایسا ہم دس بھی پڑھتے ہیں ہم دس اسلام بھی پڑھتے ہیں ہم دوبارہ ایسے بھی پڑھتے ہیں ہم تو یہ بھی کرتے ہیں جاؤ حکومت میں پتا چلے گا اور یہ فرمایا کرتے تھے فلم کسی کی جاتی جائیداد نہیں ہے فلم کسی کی نہ معاشرہ لگ دیا لاکھوں بڑے تو دیناروں بلا دے رہا ہم نبیوں کی جماعت کیسے دینے کا بارش نہیں بناتے نماز والے تو علم اس مراج میں عمر کا بچہ بچہ قیامت تک آنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا ہے وہ بھی اس مراج کے شریک کے برابر تھا بڑے بھائی کی بات ہے یہ بڑے بھائی ہیں ان کے ذمے ہیں ان کی میراج کی حفاظت کی اور وہ جب سین بلوک پر پہنچے ہیں تو ان کو دینا بھی ان تک ان کی میراج پہنچانا اور پہنچا کے پھر کوئی احسان نہیں ان کا حق ایسا احسان کا ہم سے اوپر تو ہوتے جب یعنی یہ جب سمجھنا ہے تب سے پوری کرنا سال والے کتنے ہیں گھر والے کتنے ہیں ہاں، لیکن جان دلانے کے لیے بھی یہ ہے کہ اسی نام کے کرم کون سے درخت اچھا۔ سات دورے والے دن ہماری ہمیں ساری ہوتی جب طلبا بڑے ہوتے ہوتے ہوتے ہیں ہیں ہیں وہ تو نبے یہ تین اور کھڑے ہوئے بی بارے میں یہ بتا ویسا آدمی ہوں گاؤں کا بولنا نہیں آتا حکم کا آئے کتنے کھڑے ہوئے لگاؤ کے ان شاء اللہ کہتے ہیں ابھی رمضان میں طلبا کی مالی گئی تھی رمضان میں طلبا ہے کتنے دیر یہ آدمیت کے ایمان کے امت بنے کے حضور کی نیابت کے اور سچی سچے بارش اجاز الصد کو صداقت میں چلنے کی جگہ امین حمن خبر بہ امین حکمین جان تھپا دیں گے تمنا کریں گے ان جذبات کے بنانے کے لیے یہ اس میں جتنی اوقات کی اور اسباب کی جتنی پابندی ہوگی اور جتنا ادب ہوگا میں سب کے ساتھ جو دعائیں ہوں گی جا کے آپ کی دعاؤں کے پریشے آپ کے ویلفیٹ کے پر اس نے مدرسے کیا تھا اساتذہ کیا تھا کتابوں کیا تھا اور تکرار کے وقت میں تکرار مطالعے کے وقت میں مطالعہ سبق کی حاضری نماز کے بعد ہمارے بجے ستمبر کو سولہ میں ایک بار چار کبھی بھی نہیں کرنا کوئی سبق بھی نہیں پڑا ورنہ تو طبیعت پوری کر دیتی ہمارا جیسے ہمارے میں سیدھی چار بار تھے نہیں بھائی اگر یہاں رہتے ہوئے نماز حفاظت کرو گے ادھر شہر مغرال ایشیا والے الله بھائی بقرعید کی جو بارہ دن کی چھٹی ہے جہاں جہاں وہاں ان شاء اللہ ملے جاپے کیا اللہ کی مہربانی ہے نہ یا کون کون نہیں آ رہے کرے پکڑے کی چھٹی ہو یہاں ساتھی کون فکر میں کون فکر کرتے ہیں طلبا کون ہے سب سے پیچھے کھڑے ہو جاؤ نا بہت اچھا دیکھو تمہارے یاد ملا ہے بھائی دن کے لیے دورے والے بھی وکاس والے بھی ہلایا والے بھی تمام پر تیار جلدی سے ہوتا ہوں چلائی ہے ارے تشکیلیں چلائی ہے کتنی اچھا کمرہ میں ملاقات ہے مشورہ اور کو بھی کو بلاتے ہو یا پوری حالت ہوتے ہو نہیں ہم طلبا دکھیں اپنا نظار سے اپنا کام کبھی جمال جاتے ہو ہدایات کے لیے کبھی ان سے مشورہ ہو رہا ہے کے لیے آپ کام کر کے آئے ہیں اب جیسے وہ گئے ہیں آ کے کار سنا دیتے ایک نمونہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ بہت کے رسول قیاس کے زمانے میں بہت سارے پابندیاں اور ترقیوں کے زمانے میں اپنے سارے اعمال کے اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع ندعوك دعاء من اشتدت حالته فضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد في كشف ما هو فيه الا انت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وبالدار हमारी बस आयु को हमारी ہمیں ہمارے متوجہ ہو کر اس سمجھنا اے اللہ اس سمجھنا قرآن حدیث کو اے اللہ کے حقیق کے علم کو ایسا حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما کر اس پر عمل کی دولت سے مالا مال فرما کر اس کی دعوت کو لے کر عالم میں چلنے کے لیے قبول فرما لے اے اللہ مراکز کی مساجد کی مدارس کی مکاتب کی مشاعت کے علماء کی طلبا کی ایسا کی جو جماعتیں دنیا میں جتنی جہاں چل رہی ہیں ان کی اور جو علم سال میں چل رہے ہیں سب کی بہترین تربیت ہر فرمان سے اپنی زر سے جاتی کاموں نصیب فرمان اپنا فرق نصیب فرمان اپنی معیت نصیب فرمان اپنی غیر مددوں کو شامل حال فرمان جو ہمارا بن جان ہمیں اپنا بتا لے جس طرح کوئی رکتے کو سہارا دیتا ہے اس ان کی امت کو سوائے تیرے کوئی سہارا نہیں ہے اللہ ہمت کی سر پر تک کا ہاتھ رکھے اللہ اس کو بلانا والے بہت اس پہ آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں اس کے معصوم چیزیں مار کے ہو رہے ہیں ان کی مشید ان کی خواتین اپنی قسمت اپنے اللہ کیا کپڑوں کا نظام ہوتا ہوگا اب کیا سامانوں کا نیلام ہوتا ہوگا جو ان کی عزتوں کا کا ملام تو دیکھ رہا ہے بے شک ہم اپنے ہی کیے تو بھگت رہے ہم اپنی اگر ہم اپنے کام پر ہوتے ہم اپنی ذمہ داری پر ہوتے تو ہمارے کے قوموں کو راستہ جیتتا اب وہ محمد کے نقشے پر آتے لیکن ہم نہیں چھوڑا تو ہم ایسے ہو گئے کہ اس وقت جڑے زمین پر سب سے برے مسلمان بھی وہی وہ کرم فرما دے ایک بڑھا کر دیکھو امت کو بچا دے جس کی اسمتوں کی چاولوں کی و مال کی عقائد کی عبادات کی اخلاق معاملات کی قرآن کی حدیث کی رنگ کی عمل کی مدارس کی مقابل کی اللہ حفاظت ند سرما عمل میں بھی انہیں انہیں ہی کیا تھا آئے چھ سو سال کے میں ڈوبے ہوئے تم نے خدا بنایا اور کا گراف بنایا اور تیرے نبی نے ان پر اعتماد کا ٹھپا لگایا ماں انا علیہ و اصحابی علیکم بے سنتی و اللہ جن کو تم نے